وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو انہیں ملی ہو ان کے دلوں میں ناؤ مگر ایک بڑائی کی حوث جسے نہ پہنچ گئے تو تم اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے